وصدق رسوله النبي الكريم رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وعل اللقدة من لساني يبقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ نام دار حبیب کبریا سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی و صحابی وسلم کے برامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال سیت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توقی فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق بھی کتاب فرمائیں پرور دگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے چند دنوں کے درس میں عرض کیا تھا اللہ کے قرآن اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ ظلم عظیم جو ہے وہ بھی شرک ہے سب سے بڑا گناہ جو ہے اکبر القبائر وہ بھی شرک ہے اور جہنم میں مستقل ڈالنے والی بیماری جو ہے وہ بھی شرک ہے اور شرک پہ مرنے والوں کی نہ بخشش ہونے کا بھی اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی ان کے لیے شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہوگی اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیعت فرمائی حضرت معاذ کو کہ معاذ ابن جبل اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ کرنا چاہے تیرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا قتل کر دیں یا چاہے تجھے آگ میں ڈال دیں لیکن شرک نہ کرنا اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مشرقہ کا رشتہ دار مر جائیں تو ان کی بخشش بھی نہ مانگیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزر کے شرک پہ مرنے کے بعد بخشش مانگنے سے منع کر دیا یہ ساری باتیں الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد آپ سن چکے ہیں اب یہ سمجھیں کہ شرک ہے کیا اتنی بڑی بلا جو ہے کہ سارا قرآن بھرا ہے کہ لا شریکو لاتو کو لا تو کو ان لائکرے کبھی اور میشرے کب اللہ دلال اور سارا قرآن سورت فاتحہ سے لے کر بننا اس تک چلے جائے ہر سورت میں لازمن شرک کی مذمت ملے گی تو آخر شرک کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں شرک کا ایک تو لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے شرک کا معنی سمجھیں یہ شریک سے ہے شراکت ہے شراکت داری ہے شرکا ہے شریک ہے یعنی کسی کاروبار میں حصے دار ہیں دکان میں زمین میں تجارت میں تو عام آدمی بھی کہتا ہے کہ جناب یہ میرا شریک ہے یہ جناب زمین میری نہیں اکیلی بلکہ اس میں میرے ساتھ دو شریک ہیں اس بلڈنگ میں میرے ساتھ جناب پانچ بندے شریک ہیں اس کاروبار میں جناب میرے ساتھ بہت شرکا ہے اور یہ بینک ہے یہ بڑے بڑے کاروبار ہیں یہ جی ہمارے نہیں ہیں ان میں تو شیئرز ہیں حصص ہیں بہت شریک ہیں تو یہ ظاہری معنی کیا ہوا شرک کا شراکت کرنا شراکت داری کا ثابت ہونا کسی کو کسی چیز میں شریک کر لینا یہ شرک کا معنی میں ہے مد ایک ہوتا ہے شراکت ہو یا شرک ہو یا شریک ہوں یا شرکا ہوں ان سب کا اصلی مد جو ہے وہ یہ ہے کسی کو شریک بنانا سمجھ آ رہی ہے میری بات کریں اچھا آپ درو شریف بڑھیں گے تو پھر جلدی سمجھ جائیں گے اب اصطلاحی معنی اصطلاحی مانا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ شریعت کے اعتبار میں شرک کس کو کہتے ہیں شریعت کے اعتبار میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یاد رکھنا اللہ کی ذات میں یا اللہ کے صفات خاصہ میں یا اللہ کے افعال و اختیارات میں یا اللہ کی عبادات میں کسی چیز کو کسی غیر کو ملانا جو ہے اسی کا نام شرک ہے سمجھ آ گئی بات بالکل دماغ میں رکھ رہے ہیں اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ کیا ہے شرک ہے اللہ کی صفات خاصہ میں شریک کرنا یہ بھی شرک ہے اللہ کے جو افعال و اختیارات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے اللہ کے لیے جو عبادات ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے اسی کو اب اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ کی ذات جو ہے اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لبیک پڑھتے ہیں سب کے ساتھ اضافہ بھی کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک لہو وحدہ لا شریک لہو کہ وہ ذات واحد ہے وہ ذات احد ہے وہ ذات اکیلی ہے وہ ذات اول ہے وہ ذات آخر ہے وہ ذات ظاہر ہے وہ ذات باطن ہے وہ ذات حی ہے وہ ذات قیوم ہے وہ ذات دائم ہے وہ ذات ناقابل فنا ہے اور اللہ کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اب اگر کوئی اللہ کی ذات میں شریک کرے گا تو وہ کیا کہا جائے گا مشرق ہے اب اسی کو سمجھے اور دماغ میں بٹھاتے جائیں اللہ کرے کہ اللہ آسان فرما دے اور دعا بھی کریں کہ اللہ سب کو شرک سے بچائے میرا عزیز یعنی ہر بندہ چاہتا ہے میں جہنم سے بچ جاؤں کون بندہ ہے مسلمان بھی چاہتا ہے نوز بلّہ کہ میں جہنم میں جاؤں کون بندہ ہے لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ غلط فہمی میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے بعض لوگ اللہ کے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے بعض لوگ احادیث رسول عربی سے دور ہونے کی وجہ سے اور بعض لوگ اپنے غلط دوستوں کے عقیدوں کی وجہ سے ایک غلطی میں پڑ جاتے ہیں اور چونکہ ان کو روشنی نہیں ملتی ہے وہ بھٹکتے رہتے ہیں دعا کریں اللہ سب کو روشنی عطا فرما دے اور اللہ باغ سب کے دلوں میں توحید کو گھر کر دے اب دیکھو نا جی لاکھوں حاجی آ رہے ہیں تو کر اللہ سب کو خیریت سے حج نصیب فرما دے لیکن ابھی تک ان بیچاروں کو کسی کو حجر رسود کا پتہ نہیں کسی کو صفا کا پتہ نہیں کسی کو مروا کا پتہ نہیں کسی بھی چارے کو احرام باندھنے کا پتہ نہیں کسی بھی چارے کو سائی میں دوڑنے کا پتہ نہیں کسی بھی چارے کو استعلام کرنے کے طریقے کا پتہ نہیں کسی بندے کو استفاع کا پتہ نہیں کسی بندے کو رول کا پتہ نہیں کسی کو مقام ابراہیم کا پتہ نہیں کسی بندے کو مینا کا پتہ نہیں تو کیا مانا ہے غریب کیا کرے دین سے واسطہ نہیں ہے اور انہوں نے کوشش نہیں کی اور میری برادری مولوی انہیں محنت نہیں کی ٹھنڈے دل سے ہمیں ماننا چاہیے اگر ہر محلے کا مولوی جو ہے ہر جامع مسجد کا مولوی جو ہے ہر علاقے کا مولوی یونین کونسل یا مودے کا مولوی جو ہے اگر وہ بینکوں سے فرشت لے لیں کہ اس علاقے کے کتنے حاجی حج پہ جا رہے ہیں ان کے گھر جا کے ملنے ٹائم دے کے ان کو صرف عمرہ اور حج اور مکہ اور مدینہ سمجھا دے تو الحمدللہ لوگ اسی فیصدی غلطی کرنے سے بچ جائیں سیاست سے فارغ نہیں یا پھر مولوی جو ہے اپنے اپنے مقابلے سے فارغ نہیں سپیکر بھی مقابلے پہ ہیں مسجدیں بھی مقابلے پہ ہیں اب تو ماشاءاللہ اللہ بھی مقابلے پہ ہیں کرتے بھی مقابلے پہ ہیں واسکٹیں بھی مقابلے پہ ہیں دعا کر اللہ ان سب کو ہدایت میں تو اللہ کے کعبے میں اللہ جانتا ہے سب کے لیے دعا کرتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ گالیاں نہ دیں پتھر نہ پڑے تو پھر تو میں نبی کا وارث نہ ہوا حضور کو حضور کی بات سب نے مان لی تھی تو پھر ہم ٹکے کہ آدمی ہماری کیا حیثیت ہے پتا تو تب لگے گا کہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ چند آدمی ناراض ہوں کچھ گالیاں دیں کچھ پتھر مارے کچھ وہاں بھی کہیں کچھ نبی کا من کر کہیں کچھ تہمتیں لگائیں اور کچھ کہیں گے نہیں بھائی بات تو قرآن حدیث کی ہے مانو یا نہ مانو تب ہی وہ عالم بنتا ہے جس پہ سارا جہان راضی ہو جائے سمجھو عالم نہیں مداحن ہے گنگا شیطان ہے سارا جہان نبی پہ راضی نہیں ہو سکا تو مولوی پہ راضی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا بات ہوئی اب جناب سمجھے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا کیا مانا کہ خدا دو ہیں جیسے کہ بعض کافروں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ دو خدا ہے ایک کا نام یزدا ہے اور ایک کا نام اہرمن ہے ایک خدا خیر کا پیدا کرنے والا ہے ایک شر کے پیدا کرنے والا ہے ایک روشنی کے پیدا کرنے والا ہے اور ایک اندھیروں کے پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے جی ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے خیر بھی پیدا کرے شر بھی پیدا کرے اچھائی بھی پیدا کرے برائی بھی پیدا کرے نور بھی پیدا کرے ظلمات بھی پیدا کرے وہ کہتے ہیں نہیں یہ سمجھ نہیں آتی اصل میں دو خدا ہیں ایک کا نام یزدا ہے اور ایک کا نام آرمن ہے تو اب جو اللہ کی ذات میں یہ عقیدہ رکھے وہ کیا بن گیا مشرق بن گیا شریک کر رہا ہے نا کیوں مسلمان کا کیا عقیدہ ہے کہ سب کا خالق کون ہے پہلی پہلی جو ایمان کی شرط پڑتے ہو نو بالقدر خیر ہی و ہی پڑھ لو نو بالقدر خیر بل و شر ہی من اللہ تعالی ہمارا ایمان ہے تقدیر کا کہ اللہ ہر خیر شر کے بنانے والے ہیں خیر پیدا کرنے میں بھی حکمتیں ہیں اور شر پیدا کرنے میں بھی حکمتیں ہیں اگر رات نہ ہو تو دن کی کیا قیمت ہے اگر باطل نہ ہو تو حق کی کیا قیمت ہے اگر مکے میں ابو جہل کو پیدا نہ تو صدیق کو نمبر کیسے ملتے سمجھ آ رہی ہے بات تو اگر اللہ کی ذات میں دو مانے تو کیا بن گیا مشرق یاد رکھے دوسری بات یہ ہے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں اللہ تو ایک ہے اللہ ایک ہے لیکن وہ کسی ذات میں ایسے حلول کر جاتا ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے مثلا زمزم میں ہم پانی ڈال دیں تو زمزم بھی پانی ہے اور وہ پانی بھی پانی ہے مل گیا تو ایک ہو گیا اب ہم اللہ نہیں کر سکتے کہ اس میں زمزم کتنا ہے کون سا ہے اور سادہ پانی کون سا ہے وہ کہتی خدا تو ایک ہے لیکن کسی کبھی کبھی کسی میں ایسا حلول کر جاتا ہے مل جاتا ہے پتہ نہیں لگتا سمجھ آ رہی بات سمجھ لیں یہ قرآن ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو گئے ان اللہ کالو ان اللہ سالس سلاسا جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اللہ تین میں ایک ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ بھی ہے حضرت عیسیٰ بھی ہے اور بی بی مریم بھی ہے تو ان تین میں ایک خدا ہے لیکن پتہ کوئی نہیں تو اب انہوں نے اللہ کو ان دو کے ساتھ ملا دیا تو کیا بن گئے مشرے کو بن گئے سمجھ آ رہی ہے بات عقیدہ سمجھ آ رہے ہیں دماغ میں بات بیٹھ رہی ہے کہ نہیں مشرق بن گئے اچھا اسی طرح سمجھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو ہیں لیکن وہ کبھی کبھی انسان کی شکل میں بشر کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے ظاہر میں تو وہ ہمیں بشر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر دراصل وہ خدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جیسے حضرت علی میں اللہ حلول کر گئے اب ظاہر میں تو علی ہے لیکن ہے محلہ مشکل کشا تو یہ کیا بن گئے سمجھ لو مسئلہ اور یہ لوگ آج نہیں بنے ہیں یہ حضرت علی کے زمانے میں بھی تھے ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ حضرت علی جو ہیں وہ خدا ہیں اور اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں روز بلّہ حضرت علی کو جو پتہ لگا تو آپ نے ان کو بلا لیا پکڑ لیا پوچھا بھی کیا عقیدہ ہے انہوں نے کہا جناب آپ خدا ہیں حضرت علی نے فرمایا بد بخ عقل کرو میں ابھی علی ابن ابھی طالب ہوں میرا ابا موجود میری اولاد موجود میری بیوی موجود میرے بچے موجود تم کیا کہے انہوں نے کہا جناب یہ ظاہری شکل کچھ ہو ہمارے نزدیک تو مولا بھی آپ ہیں مشکل کشا بھی آپ ہیں حاجت روا بھی آپ ہیں ظاہر میں تو علی ہے لیکن اندر مولا ہے تو حضرت علی نے حکم دیا ان کو جیل میں ڈال دو دو تین دن کے بعد پھر چھڑا ہے پوچھا بھی اب کیا خیال ہے انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ وہی ہے آپ خدا ہیں ہاں سر میں اچھا توبہ کر لو انہوں نے کہا جی توبہ کیوں کریں اس لیے میرے عزیز سبج جو کرے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو کہہ الحمد للہ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شرابی توبہ کر لیتا ہے رانی توبہ کر لیتا ہے قاتل توبہ کر لیتا ہے ڈاکو توبہ کر لیتا ہے لیکن مشرق اور بداطی توبہ نہیں کرتا سمجھ آ رہی بات کیوں وہ کہتی ہے کہ ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے لیکن ڈاکے کو اچھا نہیں سمجھتا لانی زنا کرتا ہے لیکن اچھا نہیں سمجھتا شرابی لاکھ شراب پیے نشے والا لاکھ بد بخت نشے کرے لیکن جب ہوش آئے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے قاتل قتل کو اچھا نہیں سمجھتا ہے جب برا سمجھتا ہے تو کبھی کبھی تو زبی لانت کرتا ہے اور وہ توبہ کر دیتا ہے لیکن مشرق تو شرک کو عبادت سمجھتا ہے وہ بدعت کو دین سمجھتا ہے تو دین سے توبہ کیسے کرے سمجھ آ رہی ہے میری بات اچھا اب آپ ضرور شریف پڑھیں اور میں جلدی جلدی کریں علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نام آئے تو کہے رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ ان سب کو سزائے موت دے دو یہ مشرق ہیں مردد ہیں قتل کر دو اور قتل کرنے کے بعد آگ جلا کے بہت بڑا الاؤ روشن کر کے ان کو آگ میں جلا دو اب لے جاؤ جب دور گئے حضرت نے فرمایا ان کو بلاؤ ممکن ہے ڈر کے مارے توبہ کر لیں جان چھوٹے معاف کر دیں ہم ان کو حضرت علی نے واپس بلایا ابھی واپس آؤ واپس آ گئے کہا اب توبہ غلطی ہوگی نہیں انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں پکا یقین ہوگی آپ خدا ہیں ہم نے کہا پہلے تو دل مل تھے لیکن آج پکا یقین ہو گیا خدا ہم نے کہا وہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا جناب آگ میں ڈالنے کا عذاب تو خدا دیتا ہے نا آپ نے بھی تو ہمیں آگ میں جلانے کا عذاب دیا معلوم ہوا اندر سے خدا تو ہے نا نعوذ باللہ تو یہ کیا ہے یہ بھی شرک سمجھ آ رہی ہے بات اچھا یہ دو باتیں یاد کر لیں اسی طرح بے عین ہی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جز ہے ٹکڑا ہے اللہ نور ہے لیکن نبی جو ہے وہ اللہ کے نور من سے من نور اللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے بات کو سمجھیں یعنی اللہ نور ہے حضور نے فرمایا نور اللہ اللہ کی ذات جو ہے نور ہے کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ تو اگر تجلی بھی ڈالیں تو برداشت نہیں ہو سکتی جیسے کہ موسا علیہ اسلام نے عرض کیا تھا کہ انظر پیاری نی ان ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني علیہ السلام نے کہا میرے رب کریم مجھ سے باتیں کرنے والا مولا بغیر فرشتے کے کلام کرنے والا رب کریم جب نے کلام فرما لیا ہے میرا اللہ یہ مجھے مقام بخشا ہے تو نے جو کسی پیغمبر کو نہیں بخشا کہ بغیر کسی واسطے کے کلام فرما رہے ہیں میرا مولا جب کلام کیا ہے تو مہربانی کر اپنا دیدار بھی نصیب کر دے اپنی رویت بھی نصیب کر دے میں ذات ربی کا نظارہ بھی کر لوں اللہ نے فرمایا موسا علیہ السلام لم ترانی آ ہر میری دید کا مقابلہ نہیں کر سکتے میری رویت نہیں حاصل کر سکتے اچھا تیری تسلی کے لیے میرے کلیم ہو میرا رسول ہے میرا نبی ہے اللہ نے فرمایا تیری تسلی کے لیے سامنے پہاڑ پہ نظر ڈال لیں اس پہ بھی میں صرف اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا تھوڑا سا حجاب ہٹاؤں گا اگر وہ پہاڑ جم جائیں اگر وہ پہاڑ تجلی برداشت کر لے تو پھر تیرے اوپر بھی رویت کی تجلی ڈالوں گا اور حضرت موسا اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو انسان کی کیا طاقت ہے قرآن کے دفعہ فر تجلى ربه للجبل جعله دكا بخل موسى صائقا اللہ نے جب جلدی ڈالی تو پتھر ریزا ریزا ہو گئے موسا بے ہوش ہو کے گر گئے تھے اکاؤنٹ لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں دو صحابہ کا اختلاف ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے محمد عربی نے خدا کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بی بی عائشہ ناراض ہو گئی پوچھنے والے سے کہنے لگی ہے پوچھنے والے تم نے ایسی بات کی ہے غصے سے میرے بال بدل کے کھڑے ہو گئے ہیں کون اللہ کو دیکھ سکتا ہے لیکن حضرت ابن عباس بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے کلام کی شرف جو ہے وہ موسا کو بخشا ہے اللہ نے دو دفعہ موسا سے کلام کیا ہے اور محمد مدنی کو اپنی رویت کا مقام بخشا ہے کیا تو صلی اللہ وسلم آپ سب ضرور شریف پڑھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے جب حضور سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا نور اللہ کی ذات نور ہے اب یاد رکھیں کہ نور مثال نہیں دے سکتے ہو تم کہ وہ کیسا نور ہے سورج والا نور ہے چاند والا نور ہے داروں والا نور ہے نانا لائی سکم اس البسی اللہ اکبر اب اب جناب سمجھیے کہ اللہ کی ذات میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نور ہے اور نبی اس نور کا ٹکڑا ہے تو یہ بھی گویا اللہ کے ساتھ شرک ہے اللہ کی ذاتی نور میں شراکت ہے اور یہ عقیدے رکھنے والا کیا بنے گا میں نہیں کہتا بھائی آپ کہیں گے وہاں بھی ہے نا مکے رہتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہوں گے ہاں جی ہاں جی کیا ہے گھر بیٹھے جو مرضی آئے کہنے کہنے میں کیا جاتا ہے اللہ معاف کرے لیکن آپ خود فیصلہ کریں شریک مانے ذات میں اچھا اسی طرح کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات علی کی شکل میں آئی تو وہ کیا بنا اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات نبی کی شکل میں آئی ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات بھی محمد مصطفیٰ میں ہے ظاہر میں تو محمد ہے اور ظاہر میں تو احمد اور اصل میں عہد ہیں درمیان میں میم کا صرف پردہ ہے اور جب پردہ ہٹا دے تو وہ ایک ہے یہ عقیدہ رکھنے والا اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کر رہا ہے کیا بنے گا آپ خود اپنے دماغ میں سوچ کے چلے جائیں اللہ نے عقل دیا ہے الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کہ باوضو بیٹھے ہو اور خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو اس سے افضل جگہ کوئی نہیں ہے اور جس کام کے لیے آئے ہو اس سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے اور جن مہینوں میں بیٹھے ہو یہ اشور حج کے مہینے ہیں مہینے بھی رحمت والے حرم بھی رحمت والا کعبہ بھی رحمت والا حاجی بھی اللہ کا مہمان بن کے رحمت والا اللہ کا قرآن بھی ہدن و رحمت والا محمد مدنی بھی رحمت اللہ اب بھی اگر عقیدہ سمجھ نہ آئے تو پھر معلوم ہوتا ہے اللہ نے موہرے لگا دی ہے پھر مولوی کی کوئی طاقت نہیں سمجھ لیں مسئلہ اللہ کی ذات میں شریک کرے تو کیا بنے گا اللہ کی ذات اچھا اب دوسری بات سمجھے کہ اللہ کی صفات میں مسئلہ سمجھے جیسے اللہ کی ذات ہے اللہ کی صفات بھی ہے نا اللہ کی صفات خاص میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کرے وہ بھی ہاں جی سمجھ رہے اچھا مثلا بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ کا بیٹا ہے اچھا بعض کو میں کہہ دیا نہیں نہیں ازیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اب یہ اللہ کے قرآن میں ہے یہ کسی چھوٹی موٹی کتاب نہیں اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ازیر کس کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نسرانی کہتے ہیں وہ کس کا بیٹا ہے ہاں جی اچھا اسی طرح یاد رکھیں جیسے آج بات لوگ ہیں نا اپنے عقیدے پہ اڑے ہوئے ایک وفد آیا تھا نجران کے علاقے میں اور ان کی قیادت کرنے والا عبد المسیح ہے آدمیوں کا وفد ہے صحابہ کہتے ہیں ایسا وفد ہم نے نہیں دیکھا بڑے اعلیٰ لباس والے بڑے لباس فاخرا والے لوگ تھے حضور کی خدمت میں مدینے آئے اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ ان کو ٹھہرا دو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کو کہاں ٹھہرائیں کہاں انتظام کریں حضور نے فرمایا میری مسجد میں ٹھہراؤ اور کون سا ہمارے پاس محل ہے چلو لمبی بات ہے وہ ٹھہر گئے اور اس کے بعد حضور سے بات کی ان میں بڑے بڑے ان کے عالم بھی تھے احبار بھی تھے رہبان بھی تھے تاجر بھی تھے بڑے بڑے امیر بھی تھے بہت بڑا ایک وفد بن کے آیا تھا ان نے کہا کہ آمنا کے لال حبیب کے بلیا محمد مصطفیٰ جب حضور کا نام آئے درود نہ پڑے تو پھر آپ گار ہوں گے میں آپ کو ہزار بار کہہ چکا ہوں اللہ کے بندو درود پڑھو گے تو قیامت میں قرب ہوگا اور آج کعبے میں بیٹھے ہو ہم گناہ گار تو ہیں دعا کر دیں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کر دے اور حضور کی زیارت بھی نصیب فرما دے آج یہ دعا کیا کرو تمہیں پتہ نہیں ہے تم بڑے قیمتی لوگ ہو تمہیں قدر ہی نہ ہو اپنی تو کیا کریں ہے نا وہ بھول جاتا ہے کہ میں شیر ہوں اس کو لڑکے بھی نچاتے رہتے ہیں لیکن یاد آ جائے نا میں شیر ہوں تو سارے سرکس والے بھاگ جائیں تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ حاجی کی کیا قیمت ہے اللہ فرماتے حاجی جب گھر سے نکلتا ہے نا اپنی بستی سے بس میرے رستے میں چلتا ہے تو فرمایا میرا مہمان بن جاتا ہے اللہ نے فرمایا ملائے گا یہ جو مانگے گا میں دوں گا اور جس کے لیے معافی مانگے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا اللہ کے دروازے پہ آئے ہو اب سمجھے جناب کہ ان کا جو وفد آیا تو انہوں نے میرے محبوب سے کملی والے سے سرکار مدینہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے آئے ہیں کہ لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں مسئلے ہمیشہ مذاکرات سے حل ہوتے ہیں باتوں سے حل ہوتے ہیں مل بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں اب ہم لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ بڑے سمجھدار تھے ان کو پتا تھا کہ سارا مکہ علاقہ تو سارا فتح ہو گیا ہے سارے عرب اسلام کا جھنڈا لہرا گیا ہے اب کون مقابلہ کرے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے مسئلہ جو ہے باتوں سے حل کریں ان نے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کر رہے ہیں حضول نے اسی بات کے لیے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے آلن وسالن بالکل بات کریں تھوڑا لمبا قصہ میں مختصر کرتا ہوں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں حضور نے فرمایا بالکل مانتے ہیں ان نے کہا جی آپ کی کتاب جو اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے کلمت اللہ اور دوسری جگہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ہے روح اللہ اور تیسری جگہ پہ یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم کے بطن سے لیکن بغیر پار کے پیدا کیا ہے آپ یہ بات مانتے ہیں حضور فرمایا بالکل مانتے ہیں ہاں، حضور بس ایک چھوٹی سی بات بتا دیں بی بی مریم کو بھی آپ پاک مانتے ہیں کہ بی بی پاک تھی حضور فرمایا بالکل مانتے ہیں سدی کا بیوی تو صدیقہ کا ہے بیوی مریم انہوں نے کہا جی بس اب آپ کا ہمارا مسئلہ جو ہے نا بالکل غریب آ گیا ہے اب معلوم ہوتا ہے آپ کی ہماری سلو ہو جائے گی کیونکہ جھگڑا تو تب ہونا جب کوئی نہ مانے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں جیسے شیعہ سنی کے جھگڑے ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرے اللہ ہدایت دے دونوں کو اور اللہ پاک جھگڑے ختم فرما دے ایک آپ کے ملک کی بڑی ذمہ دار شخصیت سے کافی عرصہ پہلے میری بات ہوئی مجھے کہنے لگے بکی صاحب کوشش کریں آپ کی لوگ احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اللہ کے حرم کی وجہ سے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں میں نے کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ جھگڑا نہ ماننے سے ہوتا ہے یا ماننے سے ہوتا ہے دو لفظی بات مجھے بتا دیں اس کے بعد میں سلو کرانے کی کوشش کروں گا جھگڑا نہ ماننے سے ہوگا یا ماننے سے جب مان لو تو جھگڑا کیسا اب دیکھو نا جی یہ رومال ہے ایک حاجی اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ کہ مکی صاحب یہ رومال میرا ہے بولے جھگڑا ہے وہ کہے رومال میرا ہے میں کہوں نہیں میرا ہے وہ کہے جناب میرا ہے نہیں میرا ہے تو اب لڑائی ہوگی نا تو لڑائی نہ ماننے سے ہوگی یا ماننے سے نہ آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں لڑائی نہ ماننے سے شروع ہوتی ہے یا ماننے سے دیکھو آپ مانتے ہیں کعبہ شریف ہے لڑائی کیا مطلب تو اب میں نے کہا کہ حضرت جناب اللہ نے آپ کو اتنی کرسی بھی دی ہے اتنا بڑا عہدہ بھی دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت تو صدیق کو بھی مانے عمر کو بھی مانے عثمان کو بھی مانے علی کو بھی مانے صحابہ کو بھی مانے اہل بیت کو بھی مانے وہ جیسے صحابہ کے غلام حسنین کے غلام وہ جیسے اہل بیت کے غلام ازواج کے غلام بنات کے غلام بی بی فاطمہ کے غلام تو ہم تو سب کو ماننے والے ہیں مجھے یہ بتائیں نہ ماننے والے کون ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے صدیق کو نہیں مانتے عمر کو نہیں مانتے عثمان کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے بیبی عائشہ کو نہیں مانتے حضور کی ازواج کو نہیں مانتے تو جھگڑا نہ ماننے والے کریں گے یا ہم ماننے والے کریں گے تو یہ مسئلہ میں نے کہا آپ حل کرا دیں چلو میں کرا دیتا ہوں کہنے لگا ہاں جی بات سوچ نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں ماننے والا کیوں لڑے وہ پاگل ہو گیا ہمارے نزدیک تو جو حضرت علی کی توہین کرے وہ بھی کافر ہمارے نزدیک جو اہل بیت نبی کا گستاخ ہے وہ بھی کافر ہمارے نزدیک بی بی فاطمہ کی شان میں توہین کرے وہ بھی کافر بی بی عائشہ کی توہین کرے وہ بھی کافر ہم تو سب کے غلام ہیں اب آپ فیصلہ کریں کہ جھگڑا کون کرتا ہے گلے میں ہمارے ڈال دیتے ہیں آپ اللہ سے دعا کرے اللہ جھگڑے دور کر اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ اصلاح کر دے اللہ ایک کر دے اور یاد رکھو کافر جب لڑتے ہیں نا وہ شیعہ سنی کو نہیں دیکھیں گے ان کے نزدیک تم سب مسلمان ہو وہ بندی بریلوی کو نہیں دیکھیں گے ان کے نزدیک تم سب مسلمان ہو وہ حنفی شافی کو نہیں دیکھیں گے اس لیے خدا کرے تم بھی جھگڑے مٹا کے ایک دین کے نیچے آ جاؤ اللہ کی توحید اور محمد مدری کی سنت کو اپنا لو ہمارا تو کعبہ بھی ایک ہے خود خدا بھی ایک ہے مصطفیٰ بھی ایک ہے لبیک بھی ایک ہے عرفات بھی ایک ہے اللہ سب مسلمانوں کو ایک کرنا اب جناب انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا حضور اب آپ کا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا قریب آ گئے اب انشاءاللہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا کہ آپ رسول اللہ بھی مانتے ہیں کلیمت اللہ بھی مانتے ہیں روح اللہ بھی مانتے ہیں بی بی مریم کو صدیقہ بھی مانتے ہیں ولیہ بھی مانتے ہیں عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی مانتے ہیں تو بالکل معمولی سا جھگڑا ہے یا تو پوری کائنات میں ہمیں ایک بندہ اور دکھلا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اگر دنیا میں اور کوئی بندہ نہیں ہے تو مان لو ہم ٹھیک کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں سمجھ آ رہی یاد رکھو آخر باطل جو ہے نا اس کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوتی ہے نا ایسے تو بندہ نہیں گمراہ ہو جاتا نا اس کے دماغ میں تو کچھ خلل ہوتا ہے کہ جی اللہ نے آدم کو بھی کریمت اللہ نہیں کہا اللہ نے اس کو بھی روح اللہ نہیں کہا اللہ نے موسا کو کلیم اللہ تو کہا ہے روح اللہ نہیں کہا اللہ نے نوح کو نجی اللہ تو کہا ہے روح اللہ نہیں کہا اور آدم سے لے کر میرے مدری محمد مصطفیٰ تک باپ بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے محمد مدنی کے ابے کا نام عبداللہ ہے اما کا نام آمنا ہے اور ہر نبی کی ماں بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے یہ نرالا نبی ہے جس کی ماں تو ہے لیکن باپ کوئی نہیں انہوں نے کہا جی ایک بندہ اور دکھا دیں جھگڑا ختم یا پھر ہماری بات مان لیں آپ ضرور شریف پڑھیں اور میں حدیث محبوب نے جواب نہیں دیا اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ میرے مدنی پہ میرا قرآن لے جاؤ یہ میری توحید کا مسئلہ ہے زبان محمد کی ہوگی حکم میرا ہوگا کیوں میرے نبی کی دشان یہی ہے نا کہ ون نجمی ون نجمی زا ہوا صاحب گم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا او يوحى اللہ فرماتا ہے میرا مدنی مجھے قسم ہے تارے کی جب ڈوبے اللہ نے قسم گائی فرمایا باز اللہ محمد مصطفیٰ نہ گمراہ ہوئے نہ بہ کے ہیں بلکہ وہ ہدایت والے ہیں رشد والے ہیں اور میرا مدنی تو بولتا بھی نہیں اپنی مرضی سے بلکہ ان ہوا اللہ مگر اللہ کا ہے جو اس کی طرف بھیجا گیا اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ ان ظالموں کو جواب دے ان عند مسل کملی آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو پتلا ظالموں عیسا کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم کہ اللہ نے ان کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے بنا کے کل میں کہا ہے اور آدم پیدا ہو گیا ہے اگر باپ نہ ہو تو اگر وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرو نہ اگر صرف باپ نہ ہو تو وہ تو بن گیا اللہ کا بیٹا جس کے دونوں نہ ہوں وہ خدا بن گیا تھی اسی کا تو بیٹا ہے اسی آدم کا اسی آدم علیہ السلام کا تو بیٹا ہے مسئلہ تو پھر بھی تمہارا الجھ گیا ہے تو اب یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسا خدا کا بیٹا ہے یا اس خدا کا بیٹا ہے تو اللہ کی صفت کیا تھی لم یلد ولم یولد اللہ کی صفت کیا ہے وہ پیدا ہونے سے بھی پاک ہے وہ والد سے بھی پاک ہے وہ اولاد سے بھی پاک ہے نہ جنا گیا نہ جننے والا لم یلد ولم یولد اور کہیں پر میں الا حکم علا ہوں واحد اور کہیں پر میں شرک بھی عبادت ربی ہی اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرا علاج ہے وہ ایک ہے وہ احد ہے وہ واحد ہے میرا اللہ جب واحد کہہ دیا تھا تو احد کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے فرمایا کبھی ایک سے پہلے بھی کچھ ہوگا لیکن وہ یہ ذات ہے کہ جس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے اور جس کے بعد میں بھی کچھ نہیں ہے ایک دو لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک سے پہلے صفر لگا دو تو دس بن جائیں گے اس لیے فرمایا میں صرف واحد نہیں بلکہ آہد بھی ہوں میں سمد بھی ہوں میں لم یلد ولم یولد بھی ہوں اور اول آخر

وہ سب سے پہلے جب کچھ نہیں تو میری مولا کی ذات ہے اور جب سب فنا ہو جائیں گے کل بن علیہ فان یب کا بجو رکھ ربك ذو الجلال والاکرام فرمایا سب کے آخر میں ساری کائنات جب فنا ہو جائے گی تو کون ہوگا سب نبیوں پہ موت آئے گی تو کون ہوگا میرے مدنی پہ بھی موت آئے گی تو زندہ کون ہوگا ملائی کا بھی موت آئے گی تو باقی کون ہوگا جبریل مکائیل اسرافیل پہ بھی موت آئے گی تو کون باقی ہوگا سب سے اعلیٰ بھی سب سے اول بھی تو اس لیے فرمایا مسلمانوں کہ اللہ کی ذات میں اگر کسی کو شریک کر دے اللہ کا ٹکڑا مان لے تو بیٹا بھی تو ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا جو ہے اولاد جو ہے ماں باپ سے نکلی ہے کہ نہیں نکلی بھائی خون ان کا ہے نا ان کا ٹکڑا ہے نا اس لیے حضور سے فرمایا اولاد اُنا کبہدنا اولاد ہماری جگر کے ٹکڑے ہوتی ہیں تو اولاد ٹکڑا ہے اور اللہ ٹکڑوں سے اللہ تو پھر جو عقیدہ رکھیں کہ نور ان میں نور اللہ ہے اچھا ایوان سے کہو آج حاجی تم خدا کے کابے میں فیصلہ کرو ورنہ قیامت میں میں پوچھوں گا تم سے آج آپ فیصلہ کریں کہ اگر اللہ کا بیٹا مانو تو وہ کیا ہوتا ہے ہاں جی کیا ہو جاتا ہے اور جو بیٹا مانے وہ تو کافی مشرق ہو جائے اور جو یہ کہے کہ سورت بچر ہے لیکن اندر وہ آہد ہے نہ یہ فیصلہ تم کرو میں نہیں کرتا تمہاری مرضی مشرق بناؤ تم ان کو سچا عاشق بناؤ صحیح عاشق جو ہے عاشق تو بھول جاتا ہے نا یعنی عشق میں ماں کو بیوی بنا لے بیوی کو ماں بنا لے عاشق جو ہوا اچھا عاشق ہے جی بالکل میرا عقیدہ بند کھل کے بات کریں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے وہ یہ کھل کے عقیدہ رکھتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ کہتے ہیں جناب بالکل ٹھیک ہے آمنا کے لال ہے محمد مصطفیٰ ہے لیکن یہ ظاہری شکل ہے ظاہری لباس ہے ظاہری پردہ ہے لیکن اندر جو ہے یہ خود خدا ہے اور باقاعدہ شیروں میں کہتے ہیں کہ جو مصطفی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور میں راج پہ گئے سدر المنتہا پہ پہنچے رف رف آیا رف رف پہ بیٹھے چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے چلے گئے جبریل نے جو یوں کر کے دیکھا تو جبریل ہنسنے لگ گئے آپ نے پوچھا ہنستے کیوں نے کہا حضور اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں اگر یہ بات ہے تو میرا آج ڈرامہ ہے یا کوئی میرا آج پھر حقیقت ہے جو اوپر بھی آپ جانے والا بھی آپ بلانے والا بھی آپ عرش میں بھی آپ مدینے میں بھی آپ پھر میراج کیا ہوا ڈرامہ بن گیا نہیں اللہ کے کعبے میں کان کھول کے سن لیں اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا جو ہے وہ مشرق ہے اللہ کو دو ماننے مشرق ہے اور اللہ کی صفات خاصہ میں جو شریک بنائے وہ بھی مشرق ہے مباحد کون ہوگا جو کہے اللہ واحد ہے اللہ عہد ہے اللہ سمد ہے لم یلت ہے ولم یولد ہے الحی ہے الدائم ہے الاول ہے الآخر ہے الظاہر ہے الباطن ہے وہ سب کا خالق ہے سب مخلوق ہے وہ دینے والا یہ لینے والے ہیں وہ معبود ہے یہ عابد ہیں وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے وہ مالک ہے یہ مملوک ہے نبی ولی شان والے لیکن سب اللہ کے دروازے کے سوالی ہیں اپنے عقیدے صاف کر لیں اللہ کی یاد رکھو جب تک عقیدہ صاف نہیں کرو گے ایک کروڑ حج پڑو کوئی فائدہ نہیں حج تو ابو جہل نے بڑے پڑے ہیں تم تو صرف کعبے شریف میں طواف کر رہے ہو نا ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا مسجدیں بنانے سے یہی دھوکھا ہے میرے عزیز اللہ باغ آپ رحم برحم کر لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم کیسے مشرق ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم کیسے مشرق ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم کیسے مشرق ہیں ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں ہم کیسے مشرق ہیں ہم تو مینا میں قربانیاں کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے ہم کیسے مشرق ہیں ہم لبیک کو ہیں ہم کیسے مشرق ہیں یہی وہ دھوکھا ہے جس میں مسلمان مبتلا ہو گیا ہے دعا کر اللہ اس کو حق سمجھنے کی توفیق وہ سمجھتا ہے کہ جناب مشرق وہ ہے جو نہ پڑے مشرق وہ ہے طواف نہ کرے خدا کو نہ مانتا ہو قرآن نہ پڑھتا ہو یہ اچھی بات ہے ہمیں مشرق بنا رہے ہیں ہم تو جناب نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں رقو کر رہے ہیں لبیک پڑھ رہے ہیں حرام باندھا ہوا ہے طواف کر رہے ہیں ہم کیسے مشرق بن گئے اب سمجھیں بات کچھ نہ کہیں بس آرام سے بیٹھ جائیں آپ ایمان ہے ضرور کے ساتھ ہم غم سب مٹ جاتے ہیں اب سمجھو مانا نماز پڑھنے والے کا مانا یہ ہو کہ شرک نہیں ہے نا نا نا نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں ہے سمجھو مسئلہ سمجھیں ذرا ٹھنڈے دل سے دماغ توجہ رکھیں دماغ کو ادھر مبزور رکھیں نماز پڑھنے کا نام مح توحید نہیں ہے طواف کرنے کا نام توحید نہیں ہے حج پڑھنے کا نام توحید نہیں ہے جو آدمی اللہ کا سجدہ کرتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے تو تو توہید آئے گی اور شرک بنے گا اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے اللہ کے کعبے کی طرف جھکے اور قبر کی طرف نہ جھکے اللہ سے مانگے اور غیر سے نہ مانگے اللہ کے کعبے کا طواف کرے اور قبروں کا طواف نہ کرے اللہ کے نام پہ قربانی کرے اور غیر کے نام پہ قربانی نہ کرے تب تو ہی آئے گی ورنہ تو مشرق تو وہی بنے گا کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اس کو بھی مانتا ہے اللہ بھی حاجت روا ہے پیر بھی حاجت روا ہے اللہ بھی مدد کرنے والا مرشد بھی روس آزم ہے اور اللہ کے گھر کا بھی طواف ہے قبر کا بھی طواف ہے اللہ کے نام کی بھی قربانی ہے پیر کے نام بھی قربانی ہے قبروں پہ بھی قربانی ہے مینا پہ بھی قربانی یہی تو شرک ہے اور شرک کو بھی سنگ لگے ہوتے ہیں اسی کا نام شرک ہے اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی بچا لے اور مجھے بھی بچا لے اچھا بعض لوگوں کے خیال میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت کرنا بتوں کو اللہ کا شریک بنانا یہ شرک ہے یہ بات بھی غلط ہے سمجھ رہے اللہ کے قرآن کو سمجھیں اللہ کے قرآن میں غور کریں یہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی وہ تو بتوں کو پوجتے تھے بتوں کو لاد کو حبل کو بناد کو اللہ معاف کرے ہم بتوں کو تھوڑا پوجتے ہیں بتوں کی تو دیویاں ہیں دیوتا ہیں ان کے تو جناب کوئی دیوی کہر کی ہے کوئی مہر کی ہے کوئی بلا ہے ہم تو دیوی دیوتوں کو نہیں پوجتے ہیں وہ تو جی سورج کو پوجتے ہیں اللہ فرماتا ہے نہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں بابل تشرق بھی سی آ یہ اللہ کا قرآن ہے بابو اللہ ولا تشرق بھی سی اور اسی طرح حضرت صحابی ہے میرے مدنی کے حضرت معاد ابن جبل ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کی وسیعت دیکھنی ہو تو قرآن دیکھو عبدل ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شہید اللہ فرماتا ہے میرا مدنی کہہ دو میرے بندوقوں کے اللہ کی عبادت کرے ولا تشرکو بھی شعی اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک یہ نہیں کہ صرف بتوں کو شریک نہ کریں بلکہ کسی ملک کو بھی شریک کسی فرشتے کو بھی شریک اور کسی ولی نبی کو بھی شریک نہ کرے اس لیے فرمایا والا تو شریک بھی شیا اور وہاں فرمایا کون تعالوا ات ما ہل ربكم آؤ میں تم پہ تلاوت کروں کہ کس کس چیز کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے اللہ تشرکو بھی شیا اب یاد دیکھیں قرآن نے کیا کہا میری عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور آگے کیا کہتی ہے بل والدہ سارا اپنے والدین سے بھلائی کرو یہاں والدین کی کیا ضرورت تھی مفسرین نے محدثین نے لکھا کہ اصل پیدا کرنے والا کون ہے والے کون ہے لیکن ظاہری طور پہ ہم کو پیدا کرنے والے ماں باپ ہیں باپ کی پشت سے ماں کے سینے سے اور باپ ماں کے مقام مقرر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ان سے بھلائی تو کر سکتے ہو لیکن ان کو کبھی خدائی میں شریک نہ کر بیٹھنا ان سے احسان تو کر سکتے ہو ان کی نیاز مندی تو کر سکتے ہو لیکن اس خیال میں نہ آنا کہ میری ماں نے مجھے اٹھایا ہے اپنے پیٹ میں سنبھالا ہے موت کی منزل سے گزر کے مجھے پیدا کیا ہے پھر مجھے دودھ پلایا ہے پھر میرے رضاعت کے مراحل طے کیے ہیں تو شاید یہ بھی خالق کے ساتھ کچھ مل گئی ہے تخلیق کی منزل سے گزر رہی ہے اللہ نے فرمایا نہ خبردار خالق میں ہوں یہ مخلوق ہے سن خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة فخلقنا المزغة مذہب فكسونا سو لهما ثم انشانا ہو خلقا آخر پارا کلو احسن الخالقین اللہ نے فرمایا میرے بندے غور کر میں اگر نہ چاہوں تو ماں بھی ہے باپ بھی ہے لیکن بچہ میں نہیں دیتا میں چاہوں تو جوڑے دے دیتا ہوں اور میں چاہوں تو یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں لیکن خیال کر کرنا کبھی ماں کو یا باپ کو میری جز نہ بنا بیٹھنا یہ تو پیٹ میں رکھنے کے بعد بھی نہیں جانتی کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی سالے ہوگی کہ تالے ہوگی اچھا ہوگا کہ برا ہوگا سعید ہوگا کہ شکی ہوگا کتنا عرصہ زندہ رہے گا کہاں موت آئے گی میرا فرما پردار ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن میں یہ سب جاننے والا اللہ یعلم ما تحمل انسا ماں نے نو مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا اللہ کہتا خیال کر رہا اس کو میری خدائی کے خیال کی عدم میں شریف تو جن پیروں نے ہمیں نہ کبھی کچھ نہیں دیا جائیں تو ہم نظر پیش کریں وہ ہمارے گھر میں آئے تو پھر بھی ہم پیش کریں نہ یہ کیسے اللہ معاف کرے قادر بن گئے مشکل کشا بن گئے حاجت روا بن گئے یہ کیسے فی الحال یعنی زندہ ہوں تو ہماری منت پہ نظر ریاض پہ پلے اور مر جائیں تو ہماری منوتیوں پہ پلے برادری اللہ معاف کرے اللہ سے دعا کر اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے کرے اللہ ہماری بھی ہدایت اب سمجھے مسئلہ کہ شرک کیا ہے خالق کی ذات کو مخلوق سے تشبیح دینے کا نام کیا ہے خالق کون ہے کسی اور کو خالق سمجھے تو کیا ہو گیا اچھا رازق کون ہے اب کہے کہ نہیں نہیں جناب رازق تو اللہ ہے لیکن ہمیں تو داتا دیتے ہیں یہ نگری ہی داتا کی ہے باقی ملک اللہ ہے لیکن یہ علاقہ دادا صاحب کا ہے اب خود فیصلہ کرو کہ مسلمان ہیں وہ ہے میرے خیال میں اور حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے کہا اللہ تو قادر ہے نا حضور کے زمانے کے مشرق اگر زندہ کر دے وہ آج آ کر ہمارا حال دیکھیں تو کان میں کر کے بھاگ جائیں وہ کہیں یہ باتیں تو ہمارے باپ کو بھی نہیں آتی انہوں نے کہا وہ تو جناب کان پکڑ کے دبا کے بھاگ جائیں گے یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے اب سمجھے مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے اب سارا اللہ کا قرآن ہے اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک اللہ کا کوئی مثل کوئی مثال کوئی شبی کوئی نظیر کوئی ضد کوئی ضد نہیں ہے لا شری لہو لا مسلا لہو ولا مثالا مثال لہو ولا ند لہو ولا ضد لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو اور صرف اللہ خالق کو کل شہری سب کو پیدا کرنے والا کون ہے ٹھنڈے دل اس کے عقیدے کو سمجھے توحید کا مسئلہ کڑوا بڑا ہوتا ہے چوٹ بڑی لگتی ہے اور خاص طور پہ جس کے اندر جراثیم ہو نا دوائی اسی کو کوڑی لگتی ہے یہ بات یاد رکھنا اندر سفرا ہو نا جی ذرا میل شیل ہو اندر ذرا پیپ ہو تو جہاں دباؤ تو وہی درد ہوگا باقی جگہ پہ درد نہیں ہوتا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں درد ہو رہا ہے ہاں، اندر انفیکشن ہے تو جہاں شرک کا انفیکشن ہوگا تو عید کا ہتھوڑا پڑے گا تکلیف تو ہوگی لیکن قیامت میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں سبق تو عید کا نہیں ملا تھا یہ نہیں کہہ سکو گے انشاءاللہ اللہ کی تو میری بہنیں بیٹیاں چلی جائیں نماز کا وقت ہو گیا بلا وجہ آپ بھی پریشان نہ ہوں اور اپنی نماز بھی خراب نہ کریں تقریر ہوتی رہے گی پھر سن لینا کیسے لے لینا لیکن اصل جیت نماز ہے پیچھے چلی جائیں جہاں عورتیں ہیں وہاں مل کے بیٹھ کے نماز پڑھیں مردوں کے آگے نماز پڑھ کے اپنی نماز برباد کریں اپنا برادری اللہ اکبر اب جناب اللہ کے قرآن کی آیت کو سمجھنے اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں تو پہلی پہلی کیا کہتے ہو بسم اللہ ہے بتا دو پہلا پہلا شروع کرو کہتے ہو بسم اللہ اللہ اللہ اکبر کیا مانا باقی چھوٹے چھوٹے بھی ہیں نہیں تمہیں پتا ہے مجھے تو نہیں پتا اچھا نماز شروع کرو کیا کہو گے اللہ ہو رقو میں جاؤ کیا کہو گے سجے میں جاؤ کیا کہو گے جب جانور پہ کرو تو کیا پڑھو گے کیونکہ اللہ بھی ہے اکبر بھی ہے اس کو اکبر بھی مان رہے ہو پھر چھوٹے چھوٹے بھی رلا رہے ہو ہاں سمجھو کیا مانا بھائی یہ افل تفضیل نہیں مانا وہ ایسا بڑا ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کی وحدانیت میں شریک کوئی نہیں ہے جس کی الوحیت میں شریک کوئی نہیں اس لیے آپ دیکھ لیں اب آپ نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کیا پڑھیں گے کوئی حق نہیں پڑھ لو ثواب ہوگا سبحانہ کا سبحانہ کا کیا مانا پاک ہے تیری ذات کس سے پاک سمجھو سمجھو اللہ تو پاک ہے کس سے اللہ شریکوں سے تو جب تک اللہ کہتے ہیں سبحانہ شروع نہ کرو نماز قبول پاک ہے تیری ذات شریک سے تو کہ اللہ سبحانہ کا اللہ اچھا آگے کیا ہے وط بارہ قسموں کا وط آلہ جدوں کا آگے بنا الہ غیر ولا وا غیر کا اچھا جب یہ نماز شروع کرو گے تو پہلے پہلے کیا پڑھتے ہو سبحان اک بسم اللہ اللہ اکبر آگے کیا پڑھو گے سبحان نکل اچھا اب میں نماز شروع کروں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے میں درو شریف شروع کر دوں نماز ہو جائے گی کیوں وہاں بھی ہو گئے ہو نہ میں درود پڑھ رہا ہوں تو میں کہتے نماز نہیں ہوگی اچھے لوگ ہو بھائی معلوم ہوا کہ درود کا مقام اپنا ہے توحید کا مقام اپنا ہے الیحیت کا مقام اپنا ہے انبیاء کا مقام اپنا ہے اللہ نے فرمایا السلام علیہ النبی ہو سکھلا دیا بندے نماز پڑھو میرا مدنی سلام کا مستحق ہے عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ سجدے کا مستحق نہیں ہے وہ رقو کا مستحق نہیں ہے وہ سلام کا مستحق ہے سلام امداد کا مستحق ہے اب نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب جو ہے